يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے مثل لپیٹنے کتاب کے لکھے ہوئے پر جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے سامعین اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے آسمان لپیٹ دیا جائے گا یہ قیامت کے دن ہوگا جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر سینسٹھ میں اللہ نے فرمایا وبا قدر اللہ حق قدر ان لوگوں یعنی یہود و نصارہ نیز کفار و مشرقین نے جیسی قدر اللہ کی تھی جانی ہی نہیں تمام زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوں گی اور تمام آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمینوں کو مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں کو اور وہاں کی کل مخلوق کو ساتوں زمینوں کو اور اس کی کل کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے وہ اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے رائی کا دانا سجل سے مراد کتاب ہے اور کہا گیا ہے کہ مراد یہاں ایک فرشتہ ہے جب کسی کا استغفار چڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اسے نور لکھ لو یہ فرشتہ امال نامہ پر مقرر ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی کتاب کو اور کتابوں کے ساتھ لپیٹ کر اسے قیامت کے لیے رکھ دیتا ہے کہا گیا ہے کہ یہ نام ہے اس صحابی کا جو رسول اللہ کے کاتب وہی تھے لیکن یہ روایت ثابت نہیں اکثر حافظان حدیث نے ان سب کو موضوع کہا ہے خصوصاً ہمارے استاد حافظ کبیر ابو الحجاج مزی رحمہ اللہ نے میں نے اس حدیث کو ایک الگ کتاب میں لکھا ہے امام ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پر بہت ہی انکار کیا ہے اور اس کی خوب تردید کی اور فرمایا کہ سجل نام کا کوئی صحابی ہے ہی نہیں رسول اللہ کے تمام منشیوں کے نام مشہور و معروف ہیں کسی کا نام سجل نہیں فی الواقع امام صاحب نے صحیح اور درست فرمایا یہ بڑی وجہ ہے اس حدیث کے منکر ہونے کی بلکہ یہ بھی یاد رہے کہ جس نے اس صحابی کا ذکر کیا ہے اس نے اسی حدیث پر اعتماد کر کے ذکر کیا ہے جب یہ ثابت ہی نہیں تو پھر وہ مذکور سر تاپا غلط ٹھہرا صحیح یہی ہے کہ سجل سے مراد صحیفہ ہے جیسا کہ تفسیر قبری اور صحیح بخاری میں ہے اور جیسا کہ اکثر مفسرین کا قول ہے اور لغتاً بھی یہی بات ہے پس فرمان ہے جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے مثل لپیٹنے کتاب کے لکھے ہوئے کے لام یہاں پر معنی میں اعلیٰ کے ہے جیسے سورہ صافات کی آیت نمبر 103 تلہو للجبین میں لام یہاں معنی میں اعلیٰ کے ہے لغت میں اس کی نظیریں بھی ہیں واللہ عالم یہ یقیناً ہو کر رہے گا اس دن اللہ تعالیٰ نئے سرے سے مخلوق کو پہلے کی طرح پیدا کریں گے جو اللہ تعالیٰ ابتدا پر قادر تھے وہ اعادے پر بھی اس سے زیادہ قادر ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے وعدے اٹل ہوتے ہیں وہ نہ کبھی بدلیں نہ ان میں خلاف ہو وہ تمام چیزوں پر قادر ہے وہ اسے پورا اور ثابت کر کے ہی رہیں گے چنانچہ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی ایک واز میں فرمایا تم لوگ اللہ کے سامنے جمع ہونے والے ہو ننگے پیر ننگے بدن بے ختنے جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا اسی طرح دوبارہ لوٹائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے سب چیزیں نیست ہو جائیں گی پھر بنائی جائیں گی